لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں یعنی عورتیں بچے سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر نشان لگائے ہوئے گھوڑے چوپائے اور کھیتیاں یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے